سونے کی تشتری ایک وقت کا قصہ ہے کہ سیری نام کی جگہ پر دو تازیر آئے جو برتن گھڑے اور ہاتھ سے بنے زیور بیچتے تھے کیونکہ دونوں کے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی طرح کا مال تھا تو وہ سوچنے لگے کہ کیسے وہ ایک ہی گاؤں میں ایک ہی طرح کا سامان بیچ کر اچھا پیسہ کما سکتے ہیں او سندر کیسے ہم ایک ہی چیز ایک ہی شخص کو بیچ سکتے ہیں اگر وہ تم سے خریدتے ہیں پھر وہ دوبارہ مجھ سے کیوں خریدیں گے گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا میرے پاس ایک تجویز ہے آپ دونوں اس شہر کو کیوں نہیں آدھا آدھا تقسیم کر لیتے آپ اپنی چیز لے کر ایک آدھے حصے میں بیچنے کے لیے جائیں اور آپ دوسرے میں جب آپس میں سے ہر ایک نے اپنا علاقہ مکمل کر لیا ہو تو دوسرا بھی وہاں اپنی چیزیں فروخت کر سکتا ہے یہ تو بہت دانش مند تجویز ہے بہت بہت شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے اس طرح مہیش اور سندر اپنے الگ الگ راستوں پر نکل پڑے اور وہ گاؤں والوں سے گہار لگانے لگے برتن اور ان میں خوبصورت دکھو کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹی لڑکی نے ایک تاثیر کو پکارتے ہوئے سنا تو وہ دوڑی دوڑی اندر گئی اپنی دادی کو بلانے کے لیے کوئی بہت ہی چمکدار مجھے ایک بریسلیٹ چاہیے خرید دو میری بچی کاش میں خرید سکتی اور ہمارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہے ہم اسے کیسے خریدیں گے بریسلٹ خریدنے کے لیے چیز یہ تو کالک سے ڈھکی ہوئی ہے کون اس کے بدلے بریسلٹ دے گا چلو کوشش کرتے ہیں دادی چلو بھی ٹھیک ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں جلد ہی مہیش اس چھوٹی لڑکی کے گھر کے پاس پہنچا مجھے مہیش نے اس چھوٹی لڑکی کے پھٹے کپڑے دیکھے اور فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے نظر انداز کرے گا میرا وقت ضائع نہ کرو لڑکی یہ خریدنے کی تمہاری حیثیت نہیں پہلے تمہیں مجھے اس کی قیمت بتانی چاہیے ہے نا ٹھیک ہے اس کے ہوں گے چار سکے مجھے وہ دے دو اور بریسلٹ خرید لو چار سکے معاف کرنا ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پر اگر آپ اندر تشریف لائیں تو میں آپ کو اس کا سودا کرنے کے لیے کوئی چیز دے سکتی ہوں ٹھیک ہے پر ذرا جلدی کرنا مجھے جا کر ان چیزوں کو ان لوگوں کو بیچنا ہے جن کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں گھر کی حالت بہت نازک تھی دیواریں گر رہی تھیں چھت پر پیبند لگے تھے چھیدوں کو ڈھانکنے کے لیے اور اس پوری جگہ چوہے دوڑ رہے تھے یہ کیا یہ لوگ تو بہت غریب ہیں بھلا یہ لوگ مجھے بدلے میں کیا دیں گے یہ چوہے حضور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے بس یہ کالک لگی تشتری ہے میری پوتی کو سچ مچ وہ بریسلیٹ چاہیے مہربانی کر کے اسے قبول کریے یہ کالی بھدی چیز اس پر کتنی گہری کالک جمی ہے اسے رگڑنا ہوگا امید ہے یہ کم سے کم تانبے کی ہو جیسے ہی مہیش نے تشتری کو رگڑا راکھ نکل آئی اور تشتری کا تھوڑا سا حصہ چمکنے لگا ہاں، یہ کیا یہ ایک سونے کی تشتری تھی کیا ہوا کچھ صبح ہے کیا کیا تم اسے خرید سکتے ہو مہیش بہت لالچی آدمی تھا اس نے اپنے دل میں سوچا یہ خالص سونا ہے اس کی قیمت سینکڑوں ہزار ہوگی مجھے خاموشی سے چلے جانا چاہیے بعد میں آؤں گا انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ تشتری فضول ہے اور وہ مجھے اسے مفت میں دے دیں گی <clears throat> میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم یہ فضول کی تشتری مجھے کیوں دو گی اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں مجھے نہیں چاہیے مہربانی کر کے ایسا نہ کرے اس سے میری پوتی کا دل ٹوٹ جائے گا کیا ایک بریسلیٹ کے لیے آپ کوئی تجویز نہیں بتا سکتے <laughs> ایک بریسلٹ میں تمہیں آدھا بریسلیٹ بھی نہیں دے سکتا اس فضول چیز کے لیے تم نے میرا کافی وقت ضائع کر دیا اب مجھے جانا ہوگا وہ بہت ہی استاق آدمی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے محیش بازار میں غائب ہو گیا سندر اسی جگہ آیا اپنی قسمت آزمانے کے لیے برتن گھڑے اور زیور زیور برتن گھڑے اور کیسی ہو چھوٹی لڑکی کیا تم کچھ خریدنا چاہو گی تم سے کچھ بھی خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے تمہارے پاس کچھ تو ہوگا مایوس نہ ہو چلو ایک کام کرتے ہیں میں اس کے بدلے میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بریسلیٹ چاہیے پر مجھے یہ مفت میں نہیں چاہیے میرے پاس ایک پرانی تشتری ہے کیا تم اسے دیکھنا چاہو گی <laughs> بے شک ورنہ ہم سودا کیسے کریں گے مجھے نہیں پتا یہ کسی کام آئے گی یا نہیں پر یہ لو سندر جان گیا کہ اس تشتری کی زیادہ قیمت نہیں تھی پر وہ ایک فراق دل اور ایماندار انسان تھا وہ اس چھوٹی لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا وہ اس پرانی تشتری کے بدلے بریسلیٹ دینے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ یہ سودا سچا لگے تو اس نے پہلے اس تشتری کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا hmm. ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کالی رات کو رگڑنے کی یہ کیا یہ ایک سونے کی تشتری ہے محترمہ میرے پاس جو بھی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اس کی قیمت ہزاروں میں ہے میرے پاس اسے خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں او سچ مچ میں ایک بوڑھی عورت ہوں مجھے پیسوں کی سمجھ نہیں آتی تم ایماندار اور رحم دل لگتے ہو کیوں نہیں لے لیتے اور میری پوتی کو وہ بریسلیٹ دے دیتے ایک آپ اس سے ہزاروں بریسلیٹ سے زیادہ خرید سکتی ہیں ایک منٹ رکیے اس کے بدلے میں آپ کو دے سکتا ہوں سارے برتن سارے گھڑے سارے زیور اور سارے سکے جو میرے پاس ہیں پر مہربانی کر کے مجھے آٹھ سکے رکھنے دیجیے تاکہ میں دریا پار کر سکوں اور میرا ترازو بھی تاکہ میں اس سے سونے کی تشتری کو ڈھانک کے رکھ سکوں بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اس کے پاس ابھی بہت سارے مٹی کے گھڑے اور برتن تھے اور اس کی پوتی کے پاس تھے بہت سے چمچماتے زیورات انہوں نے خوشی خوشی ہاتھ ہلا کر سندر کو الوداع کہا سندر بھی بہت خوش تھا وہ سونے کی تشتری پا کر وہ جان گیا تھا کہ اس کی زندگی اب بہترین ہونے والی ہے اس کے قریب ہی مہیش تھا اس نے بھی ایسا ہی سوچا تھا پر اسے اس کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اس کے خواب ہوا ہو گئے ہیں سونا سونا مجھے ملنے والا ہے مجھے یقین ہے بوڑھی عورت نے اب تک اپنی امید گوا دی ہوگی وہ آسانی سے مجھے سونے کی تشتری مفت میں دے دے گی یہ ہوتا ہے اصلی تاجیر مجھے پتا ہے تم میرا باہر انتظار کر رہی ہوگی اوکے میں نے ارادہ بدل لیا ہے میں تم جیسی چھوٹی لڑکی کو مایوس نہیں دیکھ سکتا میں خرید لوں گا تمہاری سونے کی <clears throat> میرا مطلب ہے وہ کالی بھدی تشتری پر میں تمہیں تمہارا بریسلٹ نہیں دے سکتا مجھے سوچنے دو اب کیا سوچ رہے ہیں جناب ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہم نے پہلے ہی اپنے سونے کی تشتری ایک دانش مند اور ایماندار تاجر کو بیچ دی ہے کیا کہاں کیسے کسے تم بہت گستاخ ہو اور اب تم دیر سے بھی آئے ہو اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا دے دیا سوائے آٹھ سکوں کے کے اور اس ترازو کے اس نے اب تک دریا پار کر لیا ہوگا کیا نہیں میرا پیسہ پر چھوٹی لڑکی صحیح تھی مہیش سچ مچ دیر سے آیا تھا سندر نے اب تک دریا پار کر لیا تھا مہیش غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور کودنے پاندنے لگا اور اپنا ہاتھ ہوا میں ہلانے لگا اس کے دل میں سندر کے لیے نفرت بھر گئی وہ چلا رہا تھا پر سندر بہت آگے پہنچ گیا تھا اسے ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا فوراً واپس آ جاؤ وہ میرا پیسہ ہے ہے یہ تو مہیش وہ خوشی سے کود پھاند رہا ہے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا ہے میرے ساتھ جو ہوا اسے پتا چل گیا ہوگا دیکھو تو میرے لیے کتنا خوش ہے وہ شکریہ میں بھی خوش ہوں چلو الوداع میرا پیسہ سندر چلا گیا تھا اور مہیش وہی تھا اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے اگر بس وہ لالچی نہ ہوتا تو وہ سونے کی تشتری اس کے پاس ہوتی یاد رکھو ایمانداری سب سے اچھا اصول ہے